السلام علیکم this is lecture five of gender issues in psychology in today's lecture we'll discuss a number of quantitative and qualitative research method that psychologist use for studying gender issues but before that let's have a brief look at the recap of the last lecture and see what we discussed in that lecture we talk about scientific nature of the study of gender issues in psychology step of scientific method identifying a gender-related research problem, quantitative and qualitative research methods, descriptive and experimental methods in quantitative research, and descriptive research methods including surveys, correlational research, and observation. As you can see on the screen, we said that feminist or gender research methods include two types of methods, quantitative methods and qualitative methods. Quantitative methods include descriptive methods, experimental methods, and ex post facto studies. Descriptive methods commonly used in gender research include surveys, correlational studies, observation, and content analysis. In the last lecture, we talked about 3 of these descriptive methods, and we'll be talking about content analysis today. Content analysis, as the name shows, is the analysis of the content of something. Now, what is that something? It can be literature, it can be a piece of art, it can be a history, record. Let's see how we do that. Content analysis is one of the most commonly used methods for assessing the impact of electronic media, literature, art, text books and oral discussions content done keeping specific goals objective themes and concept have a particular content of behaviour or literature or ideas or treatments یعنی کانٹینٹ انالیسز میں ہم طے کرتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا کانٹینٹ جو ہے اس کا مطالعہ کرنا ہے اس میں سے ہم نے دیکھنا ہے تجزیہ کرنے کے بعد کہ جس کانسپٹ میں ہم انٹرسٹڈ تھے یا جو ہائپوتھس ہمارے ذہن میں تھا وہی چیزیں اس کانٹینٹ میں موجود ہیں یا نہیں مثلاً آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچوں کی کہانیوں میں کس طرح کی موٹیویشن استعمال کی گئی ہے اچیومنٹ موٹیویشن ہے یا اگریشن یا پاور کیا چیز اس میں زیادہ دکھائی گئی ہے تو آپ وہ موٹیویشن اپنے ذہن میں رکھیں گے اس کی مختلف ٹائپس اپنے ذہن میں رکھیں گے پھر بچوں کے لٹریچر کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں وہ کہاں پر اور کس حد تک موجود ہے content analysis is an independent research method on its own at the same time it is also considered as a part of archival research methodology it is an approach systematically categorising and analysing the content of the behaviour or its related aspects or magazines poetry drama movies folk tales T V programmes school text books and curricula even advertisement etcetera یعنی ہم بہیویئر کو یا اس سے متعلقہ چیزوں کو اور ویریبلس کو کسی بھی فارم میں کسی بھی سچویشن میں اسٹڈی کر سکتے ہیں اس انالیس کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا ایک وائڈ رینج ہے کانٹینٹ کی جس کا انالیس کیا جا سکتا ہے جہاں ایک سائڈ پہ فلموں کا اور ٹی وی کے پروگرامس کا یا لٹریچر کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے تجزیہ کیا جا سکتا ہے وہیں پر ہم اشتہاروں کا جو کہ اخبار میں بھی ہو سکتے ہیں جرنل میں ہو سکتے ہیں ٹی وی پر ہو سکتے ہیں ان کا بھی انالیس کر سکتے ہیں اور ان میں چھپے ہوئے ایسے ہڈن ایلیمنٹس یا ویریبلس کو تلاش کر سکتے ہیں جو ہمیں ظاہری آنکھ سے دکھائی نہیں دے رہے the procedure of of content content analysis the the behaviour or its related aspects or variables being studied is systematically categorised and coded with reference to some theory Once objective identification of of specific characteristics contents has been done, inferences are made and conclusions are drawn یعنی سب سے پہلے آپ طے کرتے ہیں کہ آپ کیا چیز تلاش کرنا چاہتے ہیں کون سے یا کانسیپٹس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس کے بعد ان کانسیپٹس کانسیپٹس کو کو اور ان آپ کس کانٹینٹ میں تلاش کر رہے ہیں لوگوں کے بہیویئر میں یا لٹریچر میں یا فلموں میں یا ٹی وی کے ڈراموں میں یا اشتہاروں میں جب آپ اس کو تلاش کریں گے تو اس کو آپ کس طرح سے نوٹ کریں گے اس کے لیے ایک سرٹن کوڈنگ پروسیجر آپ کو بنانا پڑے گا یعنی اگر یہ بہیویئر موجود ہوا تو میں اس کو مثلاً ایک ٹک مارک سے شو کروں گی یا اس کو میں ون سے شو کروں گی اور اگر یہ چیز جس کو میں تلاش کر رہی ہوں اس کانٹینٹ میں نہیں ہوگی تو اس کو میں ایک کراس سے شو کروں گی یا ایک زیرو کے سائن کے ساتھ شو کروں گی کوڈنگ آپ اپنی ڈیولپ کر سکتے ہیں پروسیجر آپ اپنا ڈیولپ کر سکتے ہیں لیکن یہ وہ اسٹیپس ہیں جو آپ کو فالو کرنے ہیں examples content analysis of T V programmes was done to see gender difference in non verbal expression of emotion ایک اسٹڈی میں یہ دیکھا گیا کہ ٹی وی پروگرامس میں جو میل اور فیمل کیریکٹر دکھائے جاتے ہیں ان کا اموشنل ایکسپریشن کس طرح سے دکھایا جا رہا ہے نان وربل ٹرمس میں یعنی وہ جو بول رہے ہیں اس کے بارے میں ہم بات نہیں کرے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے چہرے کے تاثرات سے یا ان کی باڈی لینگویج سے ان کے اموشنس کا اظہار کس طرح سے ہوتا ہے اور اسٹڈی کے ریزلٹس جو تھے وہ یہی ظاہر ہوا کہ مردوں کا emotional expression through body language different تھا عورتوں کے emotional expression through body language کے ذریعے اسی طرح سے ایک اور اسٹڈی میں ہم نے پرائمری اسکول ٹیکسٹ بکس کا کانٹینٹ انالیس کیا اور دیکھا کہ اس میں فیمل کیریکٹر کو کیسے پورٹری کیا ہے اس کے لیے کتابوں کا مطالعہ کیا گیا اس سے پہلے کوڈنگ کے لیے یہ طے کر لیا گیا کہ ہم کون کون سی کیٹیگریز آف بہیویئر اس میں دیکھیں گے مثلاً ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کن پروفیشنس کو فیملس کے لیے دکھایا گیا کن پروفیشنز کو میلس کے لیے دکھایا گیا کون سے کام دکھایا گیا کہ عورتیں زیادہ کرتی ہیں اور کون سے کام مرد زیادہ کرتے ہیں انالیس میں تمام کتابوں کا مطالعہ کیا گیا جہاں جہاں ایسی سچویشن آئیں کہ کسی کردار کو میل یا فیمل کو دکھایا گیا اور اس کی ایکٹیویٹی کو بتایا گیا وہاں پہ اس کو مارک کر لیا گیا اور پھر نوٹ کر لیا گیا کہ وہ ایکٹیویٹی کس کیٹیگری میں آتی ہے ریسرچ کے کنکلوژ سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ عورتوں کو زیادہ تر ہاؤس ہولڈ چورز میں مصروف دکھایا جاتا ہے جبکہ پروفیشنل کاموں میں مردوں کو زیادہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر آبادی کی بات کی جاتی ہے اور تصویر بنائی جاتی ہے یا کیریکیچر کی فارم میں آبادی کو دکھایا جاتا ہے تو اس میں ہمیں مرد ہی مرد دکھائی دیتے ہیں عورتیں دکھائی نہیں دیتی یا جب دیہات میں کوئی کسان کھیتوں میں کام کر رہا ہے تو عورت کی بجائے مرد کسان دکھائے جاتے ہیں جبکہ حقیقت میں ہم جانتے ہیں کہ دیہات میں کسی بھی کھیت میں جہاں پہ ہمیں مرد کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہیں پہ ہمیں عورتیں بھی دکھائی دیتی ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ہمارے پاس اور بہت سے ریسرچ میتھڈ اویلیبل ہیں بہت سے ایسے ٹاپکس ہیں بہت سے ایسے ایشوز ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے کنٹینٹ انالیس ایک بہت اچھی ٹیکنیک ثابت ہوتا ہے خاص طور پہ ایسی سچویشن میں جہاں پہ سروے کرنے سے ہمیں وہ انفارمیشن نہ مل سکتی ہو جہاں پہ ایکچوئل سچویشن میں جانا ممکن نہ ہو اور جہاں پر لوگ جو ہمارے سبجیکٹس ہیں جن میں ہم انٹرسٹیڈ ہیں وہ ہمیں کچھ بھی بتانے میں انٹرسٹڈ نہ ہو ایسی صورتوں میں اگر ہمیں لٹریچر مل جائے یا ہمیں ایسی ڈاکیومینٹریز مل جائیں جن میں ان کے بہیویئر کو دکھایا گیا ہو تو ہم بڑی آسانی سے اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں لیکن جینڈر ریلیٹڈ سائیکولوجیکل ریسرچ صرف ان چار ڈسکرپٹیو میتھڈ تک محدود نہیں ہے کچھ اور بھی ڈسکرپٹیو میتھڈ ہیں جو کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ کہ وہ بہت زیادہ کامنلی اور بہت زیادہ پاپولرلی استعمال نہیں ہوتے ان میں سے دو کا ہم ذکر کریں گے یعنی آرکائیول ریسرچ یا archival data or inclusive research method archival data سے کیا مراد ہے یا آرکائیول انفارمیشن سے کیا مراد ہے یعنی ایسی انفارمیشن یا ایسا ڈیٹا جو آرکائیوز میں موجود ہے in the use of archival data information and data already stored in documentary form and archive are used as a source of evidence archives are places where data or information are stored یعنی آرکائوس وہ جگہ ہیں وہ مقامات ہیں جہاں پر پرانا record documentaries films movies literature کتابوں کی فارم میں رسالوں کی فارم میں پچھلے سو یا شاید دو سو یا پانچ سو سال کے اخباروں کی فارم میں موجود ہو آفیشیل ریکارڈ یا پولیس کے ریکارڈ ہاسپٹل ریکارڈس یہ سب وہاں پہ پائے جاتے ہوں تو ایسی جگہ کو ہم آرکیوس کا نام دیتے ہیں عام طور پہ یہ جگہ لائبریریز میں ہمیں مل سکتی ہیں گورنمنٹ کی اپنی پبلک آرکائوس بھی ہوتی ہیں نیشنل آرکائوس ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کو بہت زیادہ ریئر فوٹوگرافس بھی بعض اوقات مل جاتی ہیں بہت ریئر فلمیں مل جاتی ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں فلمس ڈاکیومینٹری فلمس یا کلپس مل جاتے ہیں جو کہ آپ نے کبھی پہلے دیکھے نہیں ہوتے لیکن وہ میں محفوظ ہوتے ہیں اسی ڈیٹا کو ہم اپنی مین سورس آف ایویڈینس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں یعنی ہم کسی سے سوال نہیں کر رہے کسی کو انٹرویو نہیں کر رہے کوئی کوشچن ہم نے نہیں بنایا ہم نے اپنی ساری انفارمیشن جو ہے سبجیکٹس کی بجائے وہاں پہ اسٹور ریکارڈ سے لی ہے Archives can be public or university libraries, government offices, computerized databases, TV or radio libraries, etc. Already existing records, documents, different forms of literature, newspaper items, photographs, movies, documentaries, biographies, autobiographies, hospital or police record, etc. are used as evidence of the phenomena of interest مثال کے طور پہ ایک اسٹڈی میں ریسرچرز پچھلے پچھلی دو دہائیوں کے درمیان عورتوں پر ہونے والے وائلنس یا ان کے خلاف ہونے والے وائلنس کی اسٹڈی کرنا چاہتے تھے اور وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ پچھلے بیس برسوں میں اس کے ٹرینڈ میں اور پیٹرن میں کوئی فرق آیا ہے یا نہیں ایک طریقہ اگر ہم سروے کے طریقے پر جاتے تو یہ ہو سکتا تھا کہ ہم خواتین کو لے لیتے جو کہ اس آج سے بیس سال پہلے اڈلٹ تھیں اور ان سے ان کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کے ساتھ ہونے والے وائلنس یا نہ ہونے والے وائلنس کے بارے میں سوال کرتے لیکن وہ شاید ایک ٹیڈیس ٹاسک ہوتی اور ایسے لوگوں کو تلاش کرنا اور ان تک پہنچنا ہمارے لیے مشکل ہوتا اس کا ایک آسان طریقہ ریسرچر نے اختیار کیا کہ وہ ایک نیشنل لائبریری کی آرکائز میں گئے وہاں سے انہوں نے پچھلے بیس برس کے اخباروں کا ریکارڈ لیا اس میں سے انہوں نے نوٹ کیا کہ عورتوں کے خلاف ہونے والے مظالم کی کون کون سی فارم اخباروں میں رپورٹ کی گئی پہلے انہوں نے وائلنس کے واقعات کو کاؤنٹ کیا یعنی اس کی فریکوینسی ڈیٹرمن کی اس کی فریکوینسی دیکھا دیکھا کہ کتنے واقعات ہوئے دوسرے انہوں نے اس کی نیچر کو دیکھا کہ کس کس طرح کے واقعات ہوئے اور تیسری چیز انہوں نے دیکھی وہ تھا ٹرینڈ یعنی کس طرح سے اوور دا ایئرس وائلنس کی فارمس تبدیل ہوئی ہیں ان میں کچھ فارمس میں اضافہ ہوا کچھ میں کمی ہوئی کچھ برس پہلے اسٹوو بننے کے بہت سے واقعات ہوتے تھے آج کل آپ کو ایسے واقعات کم سننے میں ملتے ہیں نیچر شاید تبدیل ہو گئی ہے یا لوگ زیادہ اویئر ہو گئے ہیں اور اس طرح کا وائلنس ہو نہیں رہا بہت سی سچویشن میں آرکائیول ریسرچ آبزرویشن کی ایک اچھی ریپلیسمنٹ ثابت ہو سکتی ہے اسی طرح سے سروس کی بجائے ہم ڈائریکٹ آبزرویشن کی بجائے ہم آرکائیول ڈیٹا کو استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح کی ایک اور ریسرچ کی اپروچ ہے انپروسو میجرس بنیادی طور پہ ہم آرکائیول ریسرچ کو بھی انپروسو میجرس کا ہی حصہ کہہ سکتے ہیں لیکن بہت سی جگہوں پہ ان دونوں کو ایک سیپریٹ میتھڈ کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے انپروسو میجرس بنیادی طور پر انڈائریکٹ آبزرویشن کی ایک فارم ہے measures are a form of indirect observation and indirect ways of data collection the subject under study may not be present at the the the time of of investigation. Information is gathered about lifestyles, behaviors, and habits people being studied through indicators present in the surroundings. جیسا کہ ہم نے کہا انپروس میجر سے مراد ہے انڈائریکٹ آبزرویشن یعنی فنامنا آف انٹرسٹ کو ہم ڈائریکٹلی اسٹڈی نہیں کر رہے بلکہ ہم کسی اور طریقے سے اس تک پہنچ رہے ہیں ہمیں اس کے بارے میں اس فنامن کے بارے میں انفارمیشن مل رہی ہے لیکن ہم اس کو ڈائریکٹلی نہیں دیکھ رہے ہم ڈائریکٹ آبزرویشن نہیں کر رہے ہم کوئی سوال نہیں پوچھ رہے کسی اور چیز کو آبزرو کر رہے ہیں جس کے ذریعے ہمیں ایکچوئل ایشو آف انٹرسٹ کے بارے میں انفارمیشن مل رہی ہے ریسرچر کو اس سچویشن میں نہیں جانا پڑتا جہاں پر وہ واقع ہوا جس کو وہ اسٹڈی کر رہا ہے اس کو ان لوگوں سے ملنا نہیں پڑتا جن کے بارے میں وہ انٹرسٹیڈ ہے اس کے بجائے وہ سراؤنڈنگ میں پائے جانے والے انڈیکیٹرس کو ایسی چیزوں کو استعمال کرتا ہے جو کہ نشاندہی کر رہی ہیں سبجیکٹس کے کسی پرٹیکولر بہیویئر کی یا اس ایونٹ کے مختلف ایسپیکٹس کی جس کو کہ ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اور جس کے بارے میں ہم کنکلوژ ڈرا کرنا چاہتے ہیں unobtrusive may be used as a sole source of evidence or for supplementing or cross checking information collected through direct observation آنو پروفیسر میئرس بذات خود ایک الگ میتھڈالوجی کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے آبزرویشنل ڈیٹا کلیکٹ کر رکھا ہے یا آپ نے سرویز کے ذریعے کوئی معلومات حاصل کر رکھی ہیں تو اسی کو اسٹرینگن کرنے کے لیے اس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے اور اس کو کراس چیک کرنے کے لیے ہم انوپروسٹ میئرز استعمال کر سکتے ہیں مثلاً آپ لوگوں سے جا کے انٹرویو کرتے ہیں کہ آپ کون سا پانی استعمال کرتے ہیں یا آپ کون سا دودھ استعمال کرتے ہیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم منرل واٹر استعمال کرتے ہیں یا ہم پیکٹ کا دودھ استعمال کرتے ہیں آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا آپ نے ان کے جواب نوٹ کر لیے فریکوینسیز پرسنٹیج نوٹ کر لیے اب آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے ہم سے صحیح کہا تھا یا ہم سے جھوٹ بولا اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں سے اکٹھے کیے جانے والے ملک کینز اور ملک کارٹنس اور پلاسٹک بوٹلس پانی کی جو ہیں ان کو آپ دیکھیں جہاں پہ ان کو ڈمپ کیا جاتا ہے ان کو آپ آپ کاؤنٹ کر لیں کو اس اندازہ ہو جائے گا کہ کس حد تک سبجیکٹس نے آپ کو درست انفارمیشن دی تھی بہت سی اسٹڈیز میں ان میتھڈس کا ایک کمبینیشن استعمال کیا جاتا ہے at time when direct observation is not possible these measures may replace observation جب ڈائریکٹ آبزرویشن پاسبل نہ ہو کسی بھی وجہ سے ایتھیکل ریزنس کی وجہ سے یعنی آپ سچویشن ایسی ہے موضوع ایسا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی جا کے لوگوں کو اس میں آبزرو نہیں کر سکتے یا لوگ پسند نہیں کرتے کہ آپ ان کو جا کے آبزرو کریں تو ایسی صورتوں میں آپ انپروسو میئرس کا استعمال کر سکتے ہیں physical are one of the sources of data انپروس remains remnants fragments objects and product of past behaviour physical traces میں سراؤنڈنگ میں یا انوائرمنٹ میں پائے جانے والے ایسے فیزیکل کو ایسے فیزیکل انڈیکیٹر کو ایویڈینس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ لوگ استعمال کر چکے ہیں استعمال کرتے ہیں یا ان سے گزر ہوتا ہے ان کا یا ان کا ان سے کوئی تعلق ہے ایک چھوٹی سی مثال ہے آپ کسی کے گھر میں انٹر ہوں تو آپ گھر کے فٹ میٹ کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ اس گھر میں کتنی آمد و رفت ہوتی ہے کسی دفتر میں بچھے ہوئے قالین کو دیکھ کر پتہ لگ سکتا ہے کہ یہاں پر ہر روز کتنے لوگ آتے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے صفائی کے بارے میں کتنے زیادہ کنسرنڈ ہیں یا نہیں ہے بالکل یہی چیز فزیکل ٹریسز کے استعمال میں ہم کرتے ہیں یعنی ہم فزیکل ٹریسز کو دیکھتے ہیں اور اس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ اس طرح کا لائف اسٹائل رکھتے ہیں اس طرح کی عادات رکھتے ہیں اور ان کی سوچ یا ان کا بلیف سسٹم اس طرح کا تھا مثال کے طور پہ انڈس ویلی سیولاشن دنیا کی پرانی سیولاشن میں ایک ہے ہم جانتے ہیں کہ وہاں سے کھدائی کے دوران ملنے والے مختلف جولری کے پیسز یوٹینسلس ان کے گھروں کا اسٹرکچر ان کے اڈونمنٹس باڈیلی اڈونمنٹس ان کو دیکھ کر ان کی زندگی کے بارے میں ان کے ریفائنڈ اسکل کے بارے میں ہمیں بہت کچھ پتا لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عورتوں کے اسٹیٹس کے بارے میں بھی پتا لگتا ہے کس طرح کے زیورات پہنتی تھی اور زیورات کس مقصد کے لیے عورتوں کو پہنائے جاتے تھے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک جو ہے وے آف تھنکنگ کے مطابق جو کہ درست ہے خواتین میں زیورات کا رواج اونرشپ کے کانسیپٹ کے ساتھ آیا یعنی مرد جس عورت کو اون کرتا تھا اس کی نشاندہی کے لیے اس کو ایک خاص طرح کے زیورات پہنا دیے جاتے اور اسی سے اس کی پہچان ہو جاتی دوسروں کے لیے بھی ایک انڈیکیشن ہو جاتی کہ یہ عورت فلاں شخص کو یا فلاں ٹرائب کو یا فلاں فیملی کو بلونگ کرتی ہے بہت سی ریسرچز میں آرکائیول ڈیٹا کو اور انپروسو میئرس کو استعمال کیا گیا ہے زیادہ تر ریسرچ میں ان کو استعمال کیا گیا ہے in combination with other research method especially observation anthropologist اپنی اسٹڈیز کے اندر جب مختلف سوسائٹیز کو مختلف کلچر کو اسٹڈی کرتے ہیں تو جہاں پر ڈائریکٹ آبزرویشن کر رہے ہوتے ہیں نیچرلسٹک آبزرویشن کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ فزیکل ٹریسز کو بھی اکٹھا کرتے ہیں اور ان کا جائزہ لیتے ہیں products and use traces non use of objects can also be use as evidence for example walling or graffiti on wall educational institutions can be use as indicator people at the concern location about اپینڈر فزیکل ٹریسز کے ساتھ ساتھ پروڈکٹس اور یوز ٹریسز بھی جو ہے وہ ایک سورس آف ڈیٹا ہے اور جس کی بہت کامن مثال یہ ہے کہ جو والی ہے دیواروں پہ لوگ لکھتے ہیں یا گرافیٹی بناتے ہیں مختلف طرح کی تصویریں اور ڈرائنگ بنائی ہوتی ہیں اس کو اگر ہم لڑکیوں کے انسٹیٹیوشن میں جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کس طرح کی ہے میل کے انسٹیٹیوشن میں جا کے دیکھیں وہاں پہ کس طرح کی ہے تو اس سے ہمیں بہت سا اندازہ ہو سکتا ہے ان کی سوچ کے بارے میں اس کے علاوہ ہم بہت سا اندازہ اس چیز کا کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے جینڈر رولس کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں میل جو ہے کاؤنٹر پارٹس وہ کس طرح سے فیمیلس کے بارے میں رائے رکھتے ہیں اور فیمیلس کس طرح سے میلس کے بارے میں سوچتی ہیں بہت سی اسٹڈیز میں کلچرس کا مطالعہ گرافیٹی کی مدد سے کیا گیا اور دیکھا گیا کہ دیواروں پہ جو چیزیں نقش تھی وہ کس طرح سے اس سوسائٹی کی تھنکنگ کو ان کے بلیف سسٹم کو ان کی آئیڈیالوجی کو اور ان کی فرسٹریشن کو ڈپکٹ کر رہی تھیں the products use by people also reveal information about their life style for example cosmetic products use by men and women have been note through study of garbage cans ایک جینڈر ایشو جس کے بارے میں ہم کسی اور موقع پر بات کریں گے وہ ہے concern about beauty and concern about beauty and interest in cosmetics پچھلے کچھ برسوں میں دنیا بھر میں اور خاص طور پہ ایشین ریجن میں کاسمیٹکس کے استعمال کا رواج بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ایسا خاص طور پہ اس وقت ہوا جب بہت سے ایشیائی ممالک میں سے مس یونیورس اور مس ورلڈ کے انتخاب ہونے لگے مقصد جہاں پہ اس کمپٹیشن کا کچھ اور ہوگا کہ دنیا بھر میں کمپٹیشن کروا کے اور یہ چنا جائے کہ کون عورت سب سے زیادہ حسین ہے وہیں پہ ایک انڈائریکٹ میسج جو تھا وہ ایشین ریجن کی خواتین کو یہ ملا کہ آپ بھی خوبصورت لگ سکتی ہیں جس کا ایک ہڈن موٹو کس کے لیے تھا کاسمیٹک کے مینوفیکچر کے لیے یعنی اگر ایک ملک بیس کروڑ آبادی کا ہے یا پچاس کروڑ آبادی کا مالک ہے اور اس میں تقریباً پچیس کروڑ خواتین ہیں ان پچیس کروڑ خواتین میں سے اگر پندرہ کروڑ خواتین بھی ایک لپسٹک ایک مہینے میں یا ایک سال میں خرید لیں تو وہ مینوفیکچرر جو ہے اس کا انٹرسٹ اور اس کا پروفٹ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا ایک اسٹڈی میں اسی طرح کی چیزوں کو دیکھا گیا اور ریسرچ کی گئی اور یہ دیکھا گیا کہ ایک سرٹن علاقے میں ایک سرٹن شہر کے ایک سرٹن علاقے میں عورتیں کس طرح کے کاسمیٹکس استعمال کرتی ہیں اور کتنے زیادہ استعمال کرتی ہیں اس کے لیے کسی کو انٹرویو نہیں کیا گیا کسی کو اپروچ نہیں کیا گیا ڈائریکٹ آبزرویشن نہیں کی گئی البتہ گاربیج کین کا مطالعہ کیا گیا دیکھا گیا کہ گاربیج کین میں یا گاربیج بن میں کس طرح کے کاسمیٹکس کے خالی کنٹینرز اور بوٹلس ہر مہینے پائے جاتے ہیں ان کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ اس علاقے میں لوگ خواتین کس طرح کے کاسمیٹکس استعمال کرتی ہیں یہ تو تھے ہمارے ڈسکرپٹیو ریسرچ میتھڈس جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کوانٹیٹیو میتھڈ میں ڈسکرپٹیو میتھڈ بھی ہیں ایکسپیریمنٹل میتھڈ بھی ہیں اور ایکس پوسٹ فیکٹو میتھڈ بھی سب سے پہلے ہم ایکسپیریمنٹل میتھڈ کی بات کریں گے ایکسپیریمنٹل ریسرچ میتھڈالوجی سائیکالوجی کا ہر اسٹوڈینٹ ایکسپیریمنٹل ریسرچ کے نام سے واقف ہے اور شاید ابتدا میں جب آپ سائیکالوجی کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتے اور ریسرچ میتھڈالوجی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تو آپ کے ذہن میں اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ شاید سائیکولوجسٹ صرف ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کانٹینٹ انالیس بھی کرتے ہیں اور ایکسپوسیکٹو ریسرچ بھی کرتے ہیں اور فیکٹو میتھڈالوجی بھی استعمال کرتے ہیں لیکن ایکسپیریمنٹل ریسرچ میتھڈالوجی کی سب سے اہم کانٹریبیوشن یہ ہے کہ یہ وہ میتھڈالوجی ہے جس کی وجہ سے سائیکولوجی کو ایک سائنس کا درجہ ملتا ہے the type of research that brings scientific status to psychology. It employs experimental method for finding evidence. Experimental method uses experimentation for studying a phenomenon. یعنی experimental ریسرچ سے مراد ہے ایسی ریسرچ جس کے اندر ایکسپیریمنٹل میتھڈالوجی استعمال کی جاتی ہے ایکسپیریمنٹل میتھڈالوجی وہ میتھڈالوجی ہے جس میں سورس آف ڈیٹا ایکسپیریمنٹ ہے ایکسپیریمنٹ کیا ہے ایک لیب سیٹنگ میں جو کہ ایک آرٹیفیشل سیٹنگ ہے ہم مختلف ویریبلس کو اسٹڈی کرتے ہیں are designed carefully in order to have carefully tested finding experimental design the plan structure or layout آف این ایکسپیریمنٹ ہمیں کوئی ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہم کچھ ویریبلس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نے یہ سب کچھ کس طرح سے کرنا ہے لیب سیٹنگ کیا ہوگی کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی کیا کیا کنڈیشن اپلائی ہوں گی اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ ہم ایک ایکسپیریمنٹ کریں تو پہلے ہم ایک ایکسپیریمنٹل ڈیزائن بناتے ہیں ایکسپیریمنٹل ڈیزائن سے مراد ہے ایک کمپلیٹ لے آؤٹ ایک بلو پرنٹ ایک مارکر جس کے اوپر آپ نے بیس کر کے سارے کا سارا ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کرنا ہے آپ کا ایکسپیرمنٹ ہو بہ ویسے ہی کنڈکٹ ہوگا جو کہ آپ نے اپنے ڈیزائن میں دیا تھا اگر آپ اس میں چینجز کریں گے تو آپ کے ریزلٹ شاید وہ نہ آئے جو کہ آپ چاہتے ہیں in the the variable of interest that is independent variable is manipulated and the effect of this manipulation is studied the main feature of is control یعنی ایکسپیریمنٹ میں ہم ویریبلس کو اسٹڈی کر رہے ہیں دو مین ویریبلس ہیں جن کا جائزہ لیا جا رہا ہے ایک ویریبل ویریبل یعنی آف انٹرسٹ اور دوسرا ویریبل لیکن جو سب سے اہم خاصیت ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں ہے اور کسی بھی اور ریسرچ میتھڈالوجی میں نہیں ہے وہ ہے control total complete control of all other variables that can interfere with your result یہ ہم کیسے کرتے ہیں یہ ہم چند لمحے میں ڈسکس کریں گے when do we need to conduct experiment when we have to test hypothesis or when we have to test the impact of a treatment or programme on behaviour experiment are primarily use for investigating cause and effect relationships بنیادی طور پر ایکسپیریمنٹ کیوں کیا جاتا ہے سب سے اہم مقصد ایک ایکسپیریمنٹ کا ہے cause and effect relationship کو ڈٹرمن کرنا اگر آپ کو یاد ہو کوریلیشنل ریسرچ ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا that correlations are not causal relationships correlational research ہمیں دو ویریبلس کی پرڈکٹیو ریلیشن شپ بتا سکتے ہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ریلیٹڈ ہیں لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ آیا ویریبل اے ویریبل بی کا کاز ہے یا افیکٹ ہے یا کچھ بھی نہیں ہے ریلیٹڈ ہے لیکن cause and effect relationship وہ ہمیں نہیں بتاتا لیکن ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں ہمیں کازل ریلیشن شپ کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے ہم دو چیزوں کے لیے اس میتھڈالوجی کو استعمال کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ ہمارے پاس ایک ہائپوتھس ہے جس میں ایک cause and effect relationship کو اسٹیٹ کیا گیا ہے اس کو ہم ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی ٹریٹمنٹ انٹروڈیوس کرایا تھا کوئی میڈیسن انٹروڈیوس کرائی تھی کوئی ایک سرٹن پروسیجر اڈاپٹ کیا تھا کوئی ایک ٹیچنگ میتھڈالوجی اڈاپٹ کی تھی اس کے ریزلٹس ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو ایک ویریبل سمجھتے ہیں جس میں ہم انٹرسٹڈ ہیں اور اس کے افیکٹس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کر سکتے ہیں main component of experimental research are hypothesis about the relationship independent variable dependent variable manipulation of independent variable and total control over extraneous variables جیسا کہ ابھی آپ نے سلائڈ میں دیکھا ایک ایکسپیریمنٹل میتھڈالوجی یا ایک ایکسپیریمنٹ کے کچھ ضروری کمپوننٹس سب سے پہلے تو ایک ہائپوتھس ہونا چاہیے جس کے مطابق ہم نے کاز اور افیکٹ کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے ریلیٹڈ ہے اور آیا جس کو ہم کاز کاز سمجھ رہے ہیں وہ ہے بھی یا نہیں اس کو جاننے کے لیے ہمارے پاس کاز موجود ہونا چاہیے جس کو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کہتے ہیں اور افیکٹ یعنی اس کے کانسیکوینس کو ہم کہہ رہے ہیں ڈیپینڈنٹ ویریبل اگلا کمپوننٹ جو اسینشل ہے وہ یہ ہے کہ ہم کاز کو یعنی انڈیپینڈنٹ ویریبل کو مینپولیٹ کریں گے اور مینپولیٹ کرنے کے بعد اس کا اثر ہم دیکھیں گے ڈیپینڈنٹ ویریبل پر اور جب ہم یہ کر رہے ہوں گے تو ایک چیز جو ہے we have to make sure that and that is control of all sort of extraneous or intervening or confounding variables یعنی ایسے ویریبلس ایسے عوامل جو آپ کے ریزلٹس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور آپ کے انڈیپینڈنٹ ویریبل کو اس کے افیکٹ کو کنفیوز کر سکتے ہیں ان سب کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے تاکہ ان کا کوئی اثر ایکسپیریمنٹ پر نہ ہو variables included are independent dependent and control variables independent variable or I V is the variable that the researcher hypothesises to be the causal variable the impact of I V is investigated in the experiment لیولپل وہی ویریبل ہے جس کا ہم مطالعہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہیں اس ویریبل کو ہم بڑی کیئرفلی چوز کرتے ہیں یہی ہمارے ہائپوتھس کا مین حصہ ہے اور اس کی مینپولیشن کرتے ہوئے ہمیں ٹوٹل کنٹرول کرنا پڑتا ہے دوسرے ویریبلس کا تاکہ جو ریزلٹس ہمارے سامنے آئے وہ صرف اور صرف انڈیپینڈنٹ ویریبل کے ریزلٹس ہوں انڈیپینڈنٹ ویریبل کے ساتھ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں ڈپینڈنٹ ویریبل ڈپینڈنٹ ویریبل کیا ہے یہ ہمارے بہیویئر کا یا سبجیکٹ سے بہیویئر کا ایک حصہ ہے ایک انڈیکیٹر ہے ایک میجر ہے dependent variable is the variable thought to be the consequence or effect of independent variable it is the measure of behaviour on which the impact of independent variable is being studied dependent variable کے اوپر ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کے امپیکٹ امپیکٹ کو کو اسٹڈی اسٹڈی کر رہے ہیں کرنے کے لیے ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور جب ہم اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم کائنڈ میں بھی کر سکتے ہیں اور لیول میں بھی control variable potential independent variable that can have an impact upon the dependent variable it has to be control so that it does not interfere تو اس کا لیکن اپنی اسٹڈی میں جس میں ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کو اسٹڈی کرے ہیں ہم کنٹرول ویریبل کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھیں گے اور اس کا اثر ہونے نہیں دیں گے مثال کے طور پہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیوں کو اگر فیمل ٹیچرس پڑھائے تو ان کی پرسنالٹی پہ یا ان کی سوچ پہ کیا اثر پڑے گا اور اس کے لیے آپ لڑکیوں کا ایک گروپ لیتے ہیں اس کو فیمل پڑھاتی ہیں اور ایک کوئی ایک خاص چیز سکھا رہی ہیں یہ آپ کا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے جس کا افیکٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں یعنی ٹیچر کا جینڈر اور اس کی ٹیچنگ میتھڈالوجی کچھ عرصے کے بعد آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے جب اسٹڈی کی تھی ایک چیز ہم نے نظر انداز کر دی جو ٹیچرس وہاں پہ پڑھا رہے تھے ان میں سے کچھ ٹیچرز ایسے تھے جنہوں نے کبھی بھی اور فیملس کے ساتھ ایجوکیشن حاصل نہیں کی اور انہوں نے صرف میل کے ساتھ پڑھا اور میلس کے ساتھ کام کیا تو بات کے انالیس سے یہ پتا لگتا ہے کہ ان کا بیہیویئر دوسری ٹیچرس کے مقابلے میں اور ان کی میتھڈالوجی دوسرے ٹیچرس کے مقابلے میں خاصی مختلف تھی جنہوں نے ہمیشہ فیمل انسٹیٹیوشن میں پڑھا اور انہوں نے کبھی بھی میل کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ کام نہیں کیا یعنی یہ ایک ویریبل تھا جو کہ ریزلٹ کے ساتھ انٹرفیئر کر گیا ورنہ اگر ہم نے ان کو میچ کیا ہوتا سبھی ٹیچرز یا صرف فیمل انسٹیٹیوشن والے ہوتے یا میل انسٹیٹیوشن والے ہوتے تو پھر ہم اس کے افیکٹ شاید ایک مختلف طرح سے حاصل کر پاتے logic of experimental research if there is a cause and effect relationship between the independent and dependent variable manipulation of the independent variable will bring about variable all other ویریبلفیئر آف دا فائنڈنگ یعنی ایکسپیرمنٹل ڈیزائن کی بیسک لاجک یہ ہے کہ اگر انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریئبل میں cause and effect relationship ہے یعنی اگر انڈیپینڈنٹ ویریئبل کوز ہے اور ڈیپینڈنٹ ویریبل افیکٹ ہے تو جب ڈیپینڈنٹ ویریبل میں کوئی چینج آئے گا تو آٹومیٹکلی اس کے ساتھ اور اس میں بھی ایک چینج آئے گا اور جب ہم انڈیپنٹ ویریبل کو چینج نہیں کریں گے تو ڈپینڈنٹ ویریبل میں بھی کوئی چینج نہیں آئے گا اور اگر ایسا ہی ہوا اور جتنی دفعہ ہم نے یہ چیز دہرائی ہر دفعہ ایسا ہوا تو ہم یہ نتیجہ خز کر سکتے ہیں کہ ہاں انڈیپینڈنٹ ویریبل ہی کاز ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل کا سائیکولوجسٹ آخر یہ سب کچھ کس طرح سے کرتے ہیں ایسا کرنے کے لیے ان کو کم از کم جیسا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں دو طرح کے لوگ چاہیے ہوں گے یا دو طرح کے گروپس چاہیے ہوں گے ایک وہ جو کہ ایکسپوز ہو جس میں مینیپولیشن کی جائے انڈیپینڈنٹ ویریبل کی اور ایک جس میں نہیں basically in conventional design two groups are used groups in typical experiment include experimental group and control group experimental group سے مراد وہ گروپ ہے جس میں انڈیپینڈنٹ ویریبل کو انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے اور مینیپولیٹ کیا جاتا ہے کنٹرول گروپ میں صرف ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل کو انٹروڈیوس نہیں کرایا جاتا مقصد مقصد اس کا یہ ہے کہ جس گروپ میں انڈیپینڈنٹ ویریبل استعمال کیا گیا اور مینیپولیٹ ہوا اس میں کوئی تبدیلی آئی اور ڈیپینڈنٹ ویریبل جس گروپ میں تھا اس گروپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی وہ ویسے کا ویسا رہا تو یہ نتیجہ ڈرا کیا جا سکتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کی وجہ سے بہیویئر میں چینجز آتی ہیں اس کے لیے ایکسپیریمنٹس میں صرف دو گروپ لینا ان کو اسٹڈی کرنا ہی نہیں کیا جاتا بلکہ اور میتھڈالوجی بھی استعمال کی جاتی ہے اور ایکسپیریمنٹیشن بہت زیادہ ریفائنڈ اور سوفیسٹیکیٹڈ فارمز میں کی جاتی ہے بیسکلی دو طرح کے ڈیزائن استعمال کیے جاتے ہیں ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں adopt two main formats experimental design can آئی be within subject design or between subjects design within subject design کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ڈیزائن جس میں ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کو تو انٹروڈیوس کراتے ہیں لیکن ہم دو گروپس نہیں لیتے اسی گروپ کو ایک گروپ کو لیتے ہیں پہلے اس کی ریڈنگز لے لیتے ہیں پھر اس میں انڈیپینڈنٹ ویریبل کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد ریڈنگز لیتے ہیں اگر پہلے کی ریڈنگز اور بعد کی ریڈنگز میں فرق ہوگا تو یہ سب کچھ سمجھا جائے گا کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کے افیکٹ کی وجہ سے ہے بٹوین سبجیکٹ ڈیزائن میں دو طرح کے گروپس لیے جاتے ہیں زیادہ بھی لے سکتے ہیں لیکن دو طرح کے گروپس لیے جاتے ہیں بنیادی طور پر ایک میں انڈیپینڈنٹ ویریبل مینیپولیٹ کیا جاتا ہے اور دوسرا کنٹرول گروپ ہوتا ہے آپ اپنے پرابلم آف انٹرسٹ کے مطابق میتھڈ کا انتخاب کر سکتے ہیں example experimental research gender issues experimental experimental research is use investigating gender method commonly go کے جیسے کہ جینڈر ایشوز کو اسٹڈی کرنے کے لیے تمام تر سائیکولوجیکل ریسرچ میتھڈالوجی استعمال کی جاتی ہے ایکسپیریمنٹس بھی استعمال کیے جاتے ہیں لیکن یہ کوئی اتنا زیادہ فریکوینٹلی استعمال ہونے والا میتھڈ نہیں ہے کیونکہ جس طرح کے پرابلمس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اس کے لیے شاید اتنا مناسب میتھڈ نہیں ہوتا مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جینڈر ایشوز کو اسٹڈی کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتی مثلاً ایک اسٹڈی میں یہ دیکھا گیا کہ بچوں میں اگریسو ٹینڈنسیز کس طرح سے پیدا کی جا سکتی ہیں اور اس کے لیے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن استعمال کیا گیا study of the impact of viewing aggressive behaviour in cartoons on male and female children two groups of children male and one female series counting frets was measured beforehand the same measured after the cartoon phase groups showed and increase inspiration of aggression study میں یوں کیا گیا کہ بچوں کے گروپس کو ایسے کارٹون دکھائے گئے ایک کارٹون سیریز میں سے جس میں اگریسونیس بہت زیادہ دکھائی گئی تھی اس کے بعد دیکھا گیا کہ شروع میں وہ کس طرح کے بہیویئر رکھتے تھے اور ان کو دیکھنے کے بعد ان کے بہیویئر میں کیا تبدیلی آئی اور دیکھا گیا کہ جب یہ کارٹونس میل چلڈرن نے دیکھے اور فیمل چلڈرن نے دیکھے تو دونوں ہی میں اگریسو ایکٹس اور اگریسو بہیویئر پہلے کے مقابلے میں بڑھ گئے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کے فوائد بھی ہیں اور اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے کہا ٹوٹل کنٹرول اس کی ایک بہت بڑی مثبت خوبی ہے بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہو سکتی ہیں پہلے دیکھتے ہیں اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں advantages of experimental research the element of control gives edge to this approach strengthening the status of psychology as science and we can be sure about the cause and effect relationship سب سے پہلی خوبی جب سب سے پہلی ایڈوانٹیج جو کہ آبیس ہے اس میتھڈ کی وہ یہی ہے اس کی ایک آبجیکٹو نیچر اس کا کنٹرول اور اس کا سائیکولوجی میں ایک سائنٹیفک اپروچ رکھنا اور ہم چاہیں تو اس کو بہت سی صورتوں میں ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز بنا کر استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ اس کی بنیادی خوبیاں ہیں بہت سے ریسرچرس کے نزدیک ان چیزوں کی وجہ سے جن کو ہم خوبیاں کہہ رہے ہیں ریسرچ کا بیسک ایسنس بعض اوقات کھو جاتا ہے اور جو ایک پرسنل ٹچ اور ایک سبجیکٹو ایلیمنٹ اس میں چاہیے ہوتا ہے ایک ریسرچ میں بعض اوقات وہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں نہیں ہوتا جس کا مطلب ہے کہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ میتھڈالوجی سے اختلاف رکھنے والے لوگ اس کی ڈس ایڈوانٹیجز پر زیادہ توجہ دیتے ہیں بنسبت ایڈوانٹیجز کے ڈس ایڈوانٹیج آف ایکسپیرمنٹل میں ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک میں بیٹھے ہیں part so as a result they may start behaving in artificial manner جو ان کا نیچرل بہیویئر ہے اس کو دکھانے کے بجائے وہ آرٹیفیشلی زیادہ اچھے زیادہ ایکٹیو یا زیادہ تھکے ہوئے آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں جو کہ شاید ان کا اصل بہیویئر نہیں ہے سبجیکٹس میں ایکسپیرئنس اسٹریس اور pressure that may affect their behaviour اور پرفارمنس سبجیکٹ سب ایک آرٹیفیشل سیٹنگ میں بیٹھے ہیں آبزرو بھی ہو رہے ہیں اور ان کو پرفارم بھی کرنا ہے تو بعض اوقات وہ پریشر میں اور انگزائٹی میں اور ٹینشن میں آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس پہ افیکٹ ہو سکتا ہے خاص طور پہ اگر ان کی پرفارمنس کا تعلق میتھمیٹیکل ابلیٹی سے ہے یا کچھ چیزوں کو انسٹال کرنے میں سے ہے یا ان کو اسمبل کرنے سے ہے تو بعض اوقات انگزائٹی کی وجہ سے ان کی پرفارمنس جو ہے وہ تھوڑی سی ویک ہو سکتی ہے experiments are expensive both in terms of time and money ایک اور پرابلم جس کی وجہ سے ایکسپیریمنٹس کو بہت زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا اچھے ایکسپیریمنٹ کے لیے اچھی لیب سچویشن ضروری ہے اچھا کنٹرول ضروری ہے اور ایسا کرنے کے لیے اچھے پیسے اور اچھا ٹائم چاہیے which means they are expense in terms of both time and money you need more time to do the experiment in a very comfortable flawless manner and at the same time you have to arrange things you have to arrange for subject you need money. Maybe you have hired the place, maybe you have hired the lab, and maybe you are paying to the subject. So, آپ کا پیسہ بھی شاید زیادہ خرچ ہوگا اور ٹائم بھی تو بہت سے ریسرچر چاہیں گے کہ یہی چیز وہ کسی اور طریقے سے کر لیں ٹائم بھی کم لگے گا اور پیسے بھی کم خرچ ہوں گے لیکن ایک اہم ایشو اور ایک اہم سوال جس کا جواب دینے میں ہمیں شاید کوئی ایکسپیریمنٹل سائیکولوجسٹ تامول کرے اور جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ایکسپیریمنٹیشن کو استعمال نہ کریں وہ ہے ethical issues ethical issues we can not deceive and keep the subject reality but disclose the nature and purpose of the experiment it may seriously affect the experimental procedure as well as the findings ethical issue یہ ہے کہ ہم سبجیکٹ کو بالکل اندھیرے میں نہیں رکھ سکتے ہمیں اس کو دھوکہ نہیں دینا اس کو ریسیو نہیں کرنا دوسری جانب اگر اس کو ہم ایکسپیریمنٹ کے بارے میں ہر چیز بتا دیں گے تو پھر ایکسپیریمنٹ کی نیچر شاید اور اس کا مقصد فوت ہو جائے کیونکہ سبجیکٹ کو تو پرفارم کرنا ہے ایک سرٹن ٹاسک پر اگر ہم اس کو یہ بتا دیں کہ ایکسپیریمنٹ ہے سچ مچ ایسا نہیں ہو رہا تو شاید وہ ایک نیچرل طریقے سے پرفارم نہ کرے تو اس ایشو کی وجہ سے بھی بعض اوقات ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں پرابلمس ہو سکتے ہیں anyway experimental design is one of the quite trustworthy uh, ways of collection of data and testing hypothesis although it is not a very popular uh, methodology used by uh, psychologists who are interested in feminist research or research in gender issues جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کوانٹیٹیو میتھڈ میں ہم ڈسکرپٹیو میتھڈس کی بات کریں گے اور ایکسپیریمنٹل میتھڈس کی اور جب ہم ایکسپیریمنٹل میتھڈ کی ڈس ایڈوانٹیجز کو دیکھتے ہیں اور پرابلمس کو دیکھتے ہیں تو ایک تیسرا میتھڈ جو کہ کوانٹیٹیو ہے نیچر میں وہ ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ ہے ex post research ex post research سے مراد ہے جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے ریسرچ جو کسی واقع کسی ایونٹ کے ہونے کے بعد کی جائے یعنی آپ نے اس کو نہیں کیا واقعہ خود بخود رونما ہوا آپ اس کے افیکٹس کو اسٹڈی کر رہے ہیں بہت سی سچویشن میں خاص طور پہ سوشل ایشوز میں اور جینڈر ایشوز میں ہمیں یہ میتھڈولوجی ایکسپیریمنٹیشن کی نسبت زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے کیونکہ اس میں ایکسپیریمنٹیشن کے اور ایکسپیریمنٹل میتھڈالوجی کے بیسک ایلیمنٹس تو ہمیں دکھائی دیتے ہیں لیکن ہمیں اس طرح سے کنٹرول نہیں کرنا پڑتا اس طرح سے لیب سیٹنگز ارینج نہیں کرنی پڑتی جیسے کہ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں چاہیے ہوتی ہیں ex post is research it of a type of form of form of applied research can can be taken as sort of experimentation not true experimentation ex post facto research اپنے طور پہ بھی ایک الگ سے میتھڈالوجی ہے بنیادی طور پہ کوازا ایکسپیریمنٹیشن کا حصہ ہے کوازا ایکسپیریمنٹیشن کیا مطلب ہے اس سے مراد ہے سارٹ آف ایکسپریمٹیشن یعنی یہ ایکسپیریمنٹ نہیں ہے it is not a true experiment but it is something a methodology very similar to the experimental methodology in true experiment میں بہت سے میتھڈ استعمال کیے جاتے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ کامنلی یوز میتھڈ ہے پٹینگ ٹو جینڈر ایشوز وہ ہے ایکسپوس فیٹو ریسرچ جس کو ہم ریٹروسپیکٹ ریسرچ کے نام سے بھی جانتے ہیں quasi experimentation fits into the experimental framework although not planned initiated or controlled by the experimenter in such studies the independent variable occurs or has occurred naturally and the researcher studies the impact of the way it is done in a laboratory experiment ex post factor research میں اور یا کوز ایکسپیریمنٹیشن کی ریسرچ میں حالات تقریباً اسی طرح کے ہیں جیسے کہ ایکسپیریمنٹیشن میں ہوتے ہیں یعنی ایک ویریبل ہے جس کا افیکٹ ہو رہا ہے جس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ وہ کاز ہے ایک ویریبل ہے جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ افیکٹ ہے ہم ان کو اب یہ سارٹ آف ایکسپیریمنٹیشن کیوں ہے اس لیے کہ ہم نے ان کو مینپولیٹ نہیں کیا وہ خود بخود ایسا واقعہ ہوا ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہ ویریبل جو انڈیپینڈنٹ ویریبل کی طرح کا ایک افیکٹ رکھنے والا ویریبل ہے وہ رونما ہوا اس میں چینجز آئے اس کے کچھ اثرات ہوئے یعنی افیکٹ ظاہر ہوا اور ہمیں وہ فائنڈنگز مل گئی جو کہ ہمیں شاید کسی لیب ایکسپیریمنٹ میں ملتی the basic difference between ex post facto research and experimental research دونوں طرح کے ریسرچ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں سبجیکٹس کی رینڈم اسائنمنٹ کی جاتی ہے یعنی سبجیکٹس کو رینڈملی گروپس کے طور پر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے یعنی کنٹرول گروپ اور ایکسپیریمنٹل گروپ دونوں میں ایک طرح کی خصوصیات رکھنے والے لوگ رکھے جاتے ہیں لیکن ایکسپوز فیکٹو ریسرچ میں کیونکہ سب کچھ آلریڈی ہو چکا ہوتا ہے تو رینڈم اسائنمنٹ پاسبل نہیں ہے دو طرح کے گروپس جن کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں ان میں مختلف خصوصیات رکھنے والے ٹوٹلی totally مختلف لوگ بھی ہو سکتے ہیں ایکسپوز فیکٹر ریسرچ یا ریٹروسپیکٹو ریسرچ ہم کس وقت استعمال کرتے ہیں بیسکلی یہ ریسرچ ہم اس وقت استعمال کریں گے جب ایشوز آف انٹرسٹ ایسے ہیں جس پہ ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جا سکتا مثلا اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہیں کہ بچوں کے بہیویئر پر آئسولیشن کا کیا اثر ہوتا ہے تو کیا یہ پاسبل ہوگا اور کیا یہ ایتھیکل ہوگا کہ ہم دو سال کے ایک بچے کو اگلے تین سال کے لیے مکمل آئسولیشن میں رکھ دیں اور اس کو کسی فرد سے ملنے نہ دیا جائے ایسا کرنا بالکل انتیکل ہے پاسبل بھی نہیں ہے اور شاید کوئی پیرنٹ اس کی اجازت بھی نہیں دے گا اس کو اسٹڈی کرنا اگر ہم چاہتے ہیں تو اس فنامنا کے لیے ہمیں ایسے کیسز ڈھونڈنے پڑیں گے ایسے بچے جو کسی وجہ سے آئسولیٹڈ رہ گئے یا کہیں کھو گئے یا جنگل میں گم گئے یا ان کے ماں باپ جو تھے وہ کہیں اور چلے گئے اور بچہ جو ہے وہ لاپتا ہو گیا اور اس کو کوئی دوسرے انسان نہیں ملے ایسا ہونا بہت ریئر ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ تاریخ میں کم از کم سو واقعات ایسے ہیں جس میں بچے جنگل میں کسی نہ کسی وجہ سے گم گئے اور کئی برس انہوں نے جانوروں کے ساتھ گزارے اور انہوں نے کسی انسان کی شکل نہ دیکھی اور پھر اس کے کے بعد ان بہیویئر کو اسٹڈی کیا گیا اس طرح کے ڈیزائن فیکٹو ڈیزائن ہیں اور آپ اگر سوشولوجیکل لٹریچر کا مطالعہ کریں تو آپ کو کم از کم ایک کیس ایسا ملے گا جس میں ایک چھوٹی بچی نے اپنی زندگی کے چھ برس ٹوٹل آئسولیشن میں گزارے جبکہ اس کے گرینڈ پیرنٹس موجود تھے اور ماں بھی موجود تھی یہ باتیں اور اسی طرح کی اور باتیں ریسرچ میتھڈالوجی کے بارے میں ہم اگلے لیکچر میں کریں گے آئندہ لیکچر میں ہم کوالٹیٹو ریسرچ میتھڈس کی بات کریں گے یہ وہ میتھڈس ہیں جن کے بارے میں آپ نے غالباً پہلے نہیں پڑھا ہوگا نہ صرف جنرل یوز کے بارے میں بلکہ جینڈر ایشوز کے بارے میں اس کے یوز کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے سائیکولوجسٹ کوالٹیو میتھڈس کو استعمال کرتے ہوئے جینڈر ایشوز کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس میں سے مختلف طرح کے کنکلوژ ڈرا کرتے ہیں اور اپنی ریسرچ کو آپ کس طرح سے پلان کر سکتے ہیں یہ سب کچھ اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ